بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ السلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ السلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چنل کے وہ ناظرین جنہوں نے تاحال حج کی سعادت نہیں پائی جن کی آنکھیں ابھی تک انوار الہی کے ان جلووں کو نہیں دیکھ پائیں جو مسجد حرام اور خانہ کعبہ کا احاطہ کیے رہتے ہیں جنہوں نے کبھی احرام نہیں باندھا کبھی طواف نہیں کیا کبھی سعی نہیں کی نہ ہی حجر اسود کو بوسا دیا نہ غلاف کعبہ کو آنکھوں سے لگایا نہ خانہ خدا کے در مستجاب پر سجدہ ریزی کی نہ زمزم سے تشتگی بجھائی طرف مایوس نہ ہو الحمد للہ مدنی چینل کے سلسلے زیارات حرمین طیبین بہن میں آج ہم حرم پاک خانہ کعبہ اور سفر حق کے پرکیف مناظر کو دیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے اللہ اللہ اکبر الحمد اللہ گزشتہ سلسلے میں ہم نے مدنی قافلے کی باب المدینہ سے روانگی ابو ظہبی اور بحرین ایئرپورٹ پر قیام اور مکت المکرمہ پہنچنے کے بعد کے مناظر کو ملاحظہ کیا مکرمہ پہنچ کر عمرے کی ادائیگی سے فارغ ہونے کے بعد مدنی کافلے کے شرکا مختلف مدنی کاموں میں مصروف رہے کی پر الحمد للہ روزانہ اجتماعی طور پر طواف خانہ کعبہ کا بقا سلسلہ ہاتھ پر ہے بڑی سر میں پہنچے بڑی سرکار میں پہنچے مقادر دل یا پر ہے کار میں پہنچے نہ ان کا کرم ذرا نوازو بندہ پرور ہے مگر ان کا کرم ذرا نوازو بندہ کے علاوہ حج سے قبل مکت المکرمہ میں مختلف مقامات پر حجات کی تربیت کے لیے اجتماعات منعقد کیے گئے پیارے اور محترم اسلامی بھائی اللہ تعالیٰ کا کروڑ ہا کروڑ کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اس مقدس شہر میں جہاں اس کا اپنا گھر کابت اللہ شریف ہے اس میں حج کے لیے آنے کی توفیق عطا فرمائی اپنے اس مبارک گھر کا طواف کرنے کی سعادت ہمیں عطا فرمائی عمرہ کیا یہ سعادت ہم نے پائی اب حج کی تیاریاں ہیں تو سفر کی وجہ سے بھی اور کچھ یہاں کے ماحول کی بنا پر بھی اور کچھ گھر سے تیاری نہ کرنے کی وجہ سے بعض اوقات حج کا یہ مقدس سفر ہوتا ہے ہر حاجی کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ جلد از جلد وہ حج کی سعادت پائے لیکن بہت ساری وجوہات ایسی ہوتی ہیں کہ انسان حج کا طریقہ یاد رکھ نہیں پاتا یا گھر سے پڑھ کر آیا نہیں ہوتا یا پڑھنے کی کوشش کی تھی سمجھ میں نہیں آتا کئی طرح کے مسائل جو ہیں وہ پیش آتے ہیں عمرہ انہوں نے کر لیا ہے تو حج تمتو کے لیے آئے تھے عمرہ کر کے حیران کھول دیا ہے اب حج کا انتظار کر رہے ہیں اور حج کا انتظار کرتے ہوئے کیا یہ دوبارہ عمرہ کر سکتے ہیں تو اس میں آئمہ کا اختلاف ہے اگرچہ اس کی اجازت ہے کہ وہ عمرہ کر سکتا ہے لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ وہ عمرہ نہ کرے نیرے طواف کرے تو آپ اگر عمرہ کرنے کی خواہش ہے تو حج کے بعد جو ایام ملے اس میں عمرہ کر لیں اس سے پہلے طواف خالی نقلی طواف کرنا یہ زیادہ افضل ہے عمرہ بھی کر لیا تو اس میں کوئی خاص حرج نہیں یہ پورا کا پورا سفر صبر کا سفر ہے ٹھیک ہے اسی میں امتحان لیا جاتا ہے صدر الشریعہ بدر الطریقہ اب ہر شریعت میں لکھتے ہیں کہ حج مقبول کی تین شرائط ہیں آپ سب یہاں موجود ہیں اسی نیت سے آئے نا کہ حج مقبول کرنا ہے انشاءاللہ تو حج مقبول کی تین شرطیں ہیں جس نے وہ شرطیں پوری کی اس کا حج قبول ہوگا اب وہ تین شرطیں ہمیں یاد ہونی چاہیے بلکہ فکس ہو جانی چاہیے خدا را پہلی شرط لا رفتا بے حیائی کی بات نہیں کرنی ٹھیک ہے فحش کلامی جس کو کہتے ہیں اور بے حیائی کا دل میں خیال بھی نہیں لانا ہے ایک تو بات بھی نہیں کرنی اور اپنے آزا کو اپنے قلب کو اس بات سے روکے رکھنا ہے پہلی بات لا بلا پسو کا گنا نہیں کرنا اب گنا کیا ہے بدنگاہی ہو رہی ہے کیونکہ عورتوں کو یہاں حکم ہے کہ اپنا چہرہ کھلا رکھو اور مردوں کو حکم ہے کہ نگاہیں نیچے رکھو یہی امتحان کی منزل ہے اور فقط آنکھوں سے گنا نہیں ہوتے زبان سے غیبت ہو رہی ہے آپ دیکھیں گے مینا کے اندر لوگ جناب بیٹھے ہیں چوپال لگی ہوئی ہے کاروباری باتیں ہو رہی ہیں ٹھٹا مذاق ہو رہا ہے ہنسی ہو رہی ہے میچوں کی باتیں ہو رہی ہے سیاست پر بات ہو رہی ہے ارے بھائی یہ مینا عرفات میں اس لیے تھوڑی آئے تھے یہ تو رب کو راضی کرنے آئے ہیں یہ مغفرت کا سفر ہے یہ وہ سفر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا احسان تو دیکھیے کہ کروڑوں لوگ یہاں آنے کو تڑپ رہے ہیں میرے مالک نے اتنے گنا ہونے کے باوجود مجھے یہاں بلا لیا اب تو میرا سر شرم سے جھکا ہونا چاہیے کہ میں کب آنے کے قابل تھا رحمت نے یہاں تک پہنچایا ارے میری کوئی اوقات نہیں ہے میرا کوئی کمال نہیں ہے کہ میرے رب کا احسان ہے کہ نیک لوگ اس پاک دربار پر آنے کو تڑپ رہے ہیں اور میرے رب کریم نے مجھ گناگار کو بلا دیا ارے اب میں خالی ہاتھ نہیں لوٹوں گا میں مغفرت لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا حاجیوں سے رب کا وعدہ ہے کہ جو عرفات کے میدان میں آ جائے میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا جو کی رات کو قیام کر لے میں اس کے حقوق لباس بھی معاف کروا دوں گا ارے ابھی سے پاک کے ذریعے حاجیوں کو یہ مشارت دی گئی کہ حج کرنے کے بعد وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسا کہ اس کی ماں کے پیٹ سے ابھی جلا گیا ہو یا خدا مبارک گھڑی آ پہنچی کہ جب سات دن حجت الحرام کو مدنی قافلے کے تمام شرکا احرام باندھ کر حج کی نیت کرنے کے لیے سوئے حرم روانہ ہوئے سوجل مسجد الحرام شریف میں کعبہ مشرفہ کے سامنے حج کی نیت کرنے کے بعد مقام ملتظم پر دعا مانگی گئی اے اے مالک کریم مولا کریم یہ تیرا ہی تو کم ہے کہ تو نے ہم جیسے کاروں کو شعاروں کو محض اپنے کرم سے ایک مرتبہ پھر اپنے مقدس گھر کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والا بنا اے اللہ جہاں اتنا کرم کیا یہ بھی کرم فرما کہ یہ دیدار کعبہ ہمارے گناہوں کے سارے زنگ و محل کو دور کرتے اے اللہ یہ کعبے کو دیکھنا ہمارے نامہ اعمال کی ساری سیاہی کو بتا دے اے اللہ اپنے قدم دے جہاں تو نے ان ہماری ناپاک آنکھوں کو اپنے پاک گھر کی زیارت عطا کر دی تو ایسا قریب ہے ایسا رحیم ہے کہ اس گھر میں ہمیں بلا لیا کہ جہاں جو داخل ہو جاتا ہے امن و سلامتی میں آ جاتا ہے اے شفا دینے والے مولا اے کرم فرمانے والے مولا اے اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرمانے والے ہاں ہاں بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنے والے مولا ہے مالک کریم باوجود اس کے کہ ہم ہمارا دعا رواں تیری یعنی نافرمانی سے ہٹا ہوا ہے اے اللہ یہ ہم نے تیرے دربار میں بلند کیے اے اللہ انہوں نے بھی بڑے گناہ کیے اے اللہ یہ آنکھیں جس سے ہم تیری پاک گھر کی زیارت کر رہے ہیں یہ آنکھیں بھی تیری حرام کردہ چیزوں سے نہیں بچتی اے بالی کے قریب شیطان ہم پر مکمل طور پر ایسا لگتا ہے کہ غالب آ گیا اے کے غریب اس پاگپور پر کھڑے ہو کر ہم تجھ سے تیری مدد کے طالب ہیں اے اللہ شیطان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما اے اللہ شیطان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما اے اللہ شیطان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما جو زندگی جو سانسیں باتی رہ گئی ہیں اپنے قلم سے اپنی فرما برداری کی توفیق کا احساب اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے والی کے قریب گناہوں سے بچا لے اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے ہمیں ہاتھوں کے گناہوں سے بچا لے شراب دیکھنے سے بچا لے اے اللہ حرام دیکھنے سے بچا لے اے اللہ بد نگاہی سے بچا لے حرام بولنے سے بچا لے اے اللہ حرام سننے سے بچا لے بالکل کے قریب ہمارے دلوں کے سنگوں محل کو دور کر اپنی عبادت کی لذت ادا کرتے اپنے ذکر کی لذت ادا کرتے اللہ گناہوں کی سیائی نے ہمارے دلوں کو پھیلا پھیلا کر دیا اے اللہ گناہوں کی کثرت نے ہمارے دلوں پر سول چڑھا دیے پانی کے قریب تریبا کی لذت نہیں پاتے کر جیسا اللہ میں بچوں کا نمازی بنا دیں اللہ باز نمازی پڑھنے والا بنا دیں اللہ باز مسجد میں آ کر سنتے خلا میں نمازیں ادا کرنے کی توفیق نصیب کر کرانی کے قریب ہمارے تمام گنا کر مسجد ہماری پر فرما دے ہماری مسجد پر دے راضی ہو جا جلد راضی ہو جا کے کبھی بھی ناراض نہ ہو کے وقت آسانی ایسا بندہ کے وقت ایمان کی سلامتی اللہ صبر میں آسانی والا معاملہ اللہ قبر کے اندھیرے سے بچا دے دے اللہ قبر قبر کی گھبراہٹ سے سے بچا کے سانپ اور بچا دے اللہ ہر طرح کے عذاب سے ہماری گوشت اللہ عذاب کے کرشتوں سے ہماری نکال بھاشن میں اپنے محبوب کے جھنڈے تلے سایہ نصیب فرما اے اللہ محبوب کی شفاعت کے صدقے بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ حساب اللہ ہمارے ایسا ہمارا ناما ہاتھ میں عطا شہین کا واسطہ ہمیں اپنا شوق نصیب فرما اپنے شوق سے رونے والی آنکھیں عطا فرما اپنے شوق سے والا دل عطا اپنا ایسا شوق نصیب فرما کہ ہم گناہوں سے بچی جائیں کہ اللہ ہمیں بار بار اپنے پاک گھر کی حاضری نصیب ہو سال میں کئی کئی بار ہمیں اس پاک گھر کی حاضری نصیب ہو مدینے کی بات اب حاضری نصیب ہو کریم کے ساتھ اسے بازوق حاضری نصیب ہو یا ارحم الراحمین ہماری تمام جائز دعائیں قبول فرما ہمارے بیماروں کو شفا نصیب سب کے جملہ کو دور فرما دے اے اللہ جو جس بیماری میں مبتلا ہے وہ شفا دینے والا ہے کریم ہے اے اللہ تو چاہے تو ہم جو سانس لے رہے ہیں جو ہوا ہمارے پیٹوں میں جا رہی ہے جو ہماری سانسوں کے ذریعے اندر جا رہی ہے اس میں شفا مبارک دے تو قدیم ہے تو قادر ہے اے اللہ ہمارے سارے مریضوں کو شفا دے سب کے تمام امراض کو دور فرما اے اللہ بے روزگاروں کو آسان حلال روزی نصیب فرما اے اللہ جس کے حلال میں وسعت نصیب فرما اپنی راہ میں خرچ کرنے والا مال نصیب فرما یا ارحم الراحمین حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ حرام کھانے کمانے سے بچا اے اللہ بے اولادوں کو عقیت کے ساتھ بے عیب عاشق رسول اولاد نصیب فرما دین کی خدمت کرنے والی اولاد نصیب فرما یا اللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر اور امیر اہل سنت کی غلامی پر ہمیں استقامت یا اللہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں مصروف رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا اللہ اپنے مخصوص کا واسطہ تیرے اس پاک گھر میں کھڑے ہو کر تیرے اس کابی کی عظمتوں کا واسطہ تجھے پیش کرتے ہیں اللہ ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر اور امیر علیہ سنت کی غلامی استقامت مت ہمارے امیر اہل سنت کی تمام جائز مرادیں پوری فرما ان کا سایہ عصیبت ہمارے سروں پر دراز اللہ ان خانہ کی حفاظت فرما حاکموں کی حضرت سے بچا غالبوں کے ظلم سے بچا شریوں کے شعور سے بچا ہر قسم کے فتنوں ان کی حفاظت فرما دہشت گردوں سے بچا یا الحمد دہشت گردوں سے بچا امن اور سلامتی نصیب فرما ہمارے ملک کی حفاظت فرما ہمارے شہر کی حفاظت فرما ہر طیبین کی حفاظت فرما یا الحمد راہمین ہماری مساجد ہمارے مدارس ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما اللہ تمام علماء اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما تمام سنیوں کی حفاظت فرما جس کسی نے بھی دعا کے واسطے سے یا رب کہا کر دے پوری آر ہر بے کسو مجبور کی غمے دو جہاں سے جڑا کے خدایا گویں مصطفیٰ دے یہی التجا ہے اللہ کرم ایسا کرے تو جھکے جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوپ مچی آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم العالمین منتظم کا واسطہ ہماری حاضری کو کعبہ کا واسطہ ہماری حاضری کو ہم نے تیرے گھر کا ثواب کیا اللہ شہیدوں اور کاملین کے سلسلے میں ہمارے تمام ہماری ملتظم کی حاضری قبول صاحبہ کی حاضری قبول بول سبقیہ جو ارکان دے گئے اس کے بھی خیر و خاصیت سے اخلاص کے ساتھ پورا کرنے کی حاضری اللہ تعالیٰ کی دعا سے فارغ ہو کر یہ مدنی قافلہ بلاوت گاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم پر حاضر ہوا یہاں پر خانی اور ذکر و درود کا سلسلہ رہا گیا کرم تیرے شکریہ الہی رہے یا الہی تیرا یا الہی میری زندگی بس تیری بندگی میں میری زندگی بس تیری بندگی میں میری زندگی تیری بندگی میں اے کاش گزرے سدایا علا ہی ہے کاش گزرے بتایا پلارے پلا ستی کا سب کا بکے مور کے تو زمین کے طلب گار آئے دو گز زمین کے طلب گار آئے لے کا کا بیا میں اثر دو ہو اس اس کی جو بدکار آئے ولادت کا گد کام دیکن میں اوک مجھے موت میں سرکار آئے چمکا پاتا چاندی پاکا کری چمکا پاتا چاند اس دن افروز سات سے تلا سنا اسرا کے دونا داری

ولادت گاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے برکتیں لینے کے بعد یہ مدنی قافلہ لبیک اللہ لبیک کی سدائیں بلند کرتا ہوا سوئے مینا رواں دواں ہو گئے

إن الحمد والنعمة لك لك والملك لا لا شريك لبيك لبيك لبيك اللهم شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك منا شریف جاتے ہوئے راستے میں بھی تربیت کا سلسلہ جاری رہا ہو مجھے کا الحمد للہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں پیدل سفر حج کی سعادت حاصل کی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ شاف امم سراپا و کرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مکرم ہے جو مکہ مکرمہ سے پیدل حج کو جائے یہاں تک کہ مکہ پاک واپس آئے اس کے لیے ہر قدم پر سات سو نیکیاں حرم کی نیکیوں کی مثل لکھی جائیں گی سیدی اعلی حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان انوار البشارہ میں پیدل چلنے کی ترغیب دلاتے ہوئے فرماتے ہیں ہو سکے تو پیادہ مکہ مکرمہ سے مینا ارافات وغیرہ جاؤ کہ جب تک مکہ معظمہ پلٹ کر آؤ گے ہر قدم پر سات کروڑ نیکیاں لکھی جائیں گی

اور جب مینا کی مقدس وادی نظر آئی تو مینا میں داخل ہونے کی دعا مانگی گئی

فرمایاں سلا تو سلام یا نبی اما و کا یا کیا اللہ فارغ ہونے کے بعد مدنی قافلے کے شرکا مینا شریف کی حسین وادی میں داخل ہو گئے مجھے تاش میں مینا کا دیکھو جلوہ میں عجب دلکشا منظر تھا کیا زمین کیا پہاڑ ہر طرف خیمے ہی خیمے نظر آ رہے تھے پھر اللہ مدنی قافلے کی شرکا نے آٹھ ذوالحجت الحرام کی رات مینا میں گزاری اور پانچ نمازیں ادا فرمائیں بن جائے گے اس کو بالکل زوم کر لیپ ٹاپ کہیے تو سبحان اللہ امیر نے اپنی اسی کتاب کے کیا نمبر تین کو بڑی پیاری ایک روایت جو بڑے بیان کے حوالے سے اسے سنیے تو زبان کی باقیاں کا پتہ چلے گا اور جو بات بیان کی جا رہی ہے اس کے بعد کر دیے اور اس کی زبان کو نہ جلاؤں گا اس کو عذاب عذاب عذاب نار قیامت اور بڑے خوف سے نجات میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین یقیناً سفر حج کے یہ حسین مناظر دیکھ کر آپ کا دل شوق و محبت کے جذبات سے معمور اور آنکھیں ان مقدس مقامات کی زیارت کے لیے بےتاب ہو گئی ہوں گی

محبتوں کا یہ سفر ابھی جاری ہے انشاءاللہ سوجل آئندہ سلسلے میں ہم سفر حج کے مزید مناظر لے کر حاضر ہوں گے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں بھی حج کی سعادت اور میٹھے مدینے کی با ادب اور بازوق حاضری نصیب فرمائے آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دارا ارب عرب ہائے